صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال صلف کی روشنی میں اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں الحمد کئی مہینوں سے سلسلہ جاری ہے اور اب تک کئی بدعتوں پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے کچھ بدعتیں کفریہ تھیں ان کا ذکر کیا گیا اب اس کے بعد جو عبادات اور دیگر چیزوں سے متعلق ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ہم لگاتار کر رہے ہیں آج جس بدعت کا ذکر کریں گے وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کو فات ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات تین دن تک شوق بنا سکتے ہیں اور جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو عورتیں اس سے زیادہ شوق بنا سکتی ہیں یہ جو بات ہے یہ جو لوگوں کا کہنا ہے یہ سراسر حرام ہے بدعت ہے ناجائز ہے کیونکہ سوگ کا تعلق مردوں سے نہیں ہے سوگ عورت کرے گی مرد نہیں کرے گا کوئی بھی ہو وفات پانے والا کتنا ہی اس کا قریبی کیوں نہ ہو کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو کسی کی بھی وفات پر مرد کا سوگ بنانا چاہے ایک دن کا سوگ ہو دو دن کا سوگ ہو یا تین دن کا سوگ ہو یہ قطان جائز نہیں ہے عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت اپنے عزیز اور قریبی کی وفات پر اگر وہ سوگ بنانا چاہتی ہے تو زیادہ سے زیادہ تین دن تک وہ سوگ بنا سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہاں اگر اس کا شوہر ہے شوہر کی وفات ہوئی ہے تو شوہر کی وفات پر چار مہینہ دس دن تک وہ سوگ منائے گی اور یہ سوگ اس کے اوپر واجب ہے اور ان سوگ کے کے دوران دوران عدت نہ وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے نہ کسی کو شادی کا پیغام دے سکتی ہے لہذا یہ عورت کے اوپر اس کے شوہر کی وفات کے بعد چار مہینہ دس دن تک سوگ منانا اس کے لیے واجب ہے ہاں اگر وہ حالت حمل میں ہے تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے گی اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو چاہے اس کا حیض ختم ہو گیا ہو یا حیض آنا بھی شروع نہ ہوا ہو یا حیض آ رہا ہو اس کی جو عدت ہے وہ چار مہینہ دس دن ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دن شاد فرمایا اعوذ باللہ سمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتوفون منکم اشرا اللہ فرماتا ہے کہ جن کی وفات ہو جائے تم میں سے اور وہ بیویاں چھوڑ کر کے جائیں تو وہ چار مہینہ دس دن تک انتظار کریں گی یعنی چار مہینہ دس دن وہ عدت منائیں گی تو عدت کا تعلق مرد سے نہیں بلکہ عورت سے ہے اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں پہلی دلیل تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی کی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے ہاں اگر اس کا شور ہے تو چار مہینہ دس دن وہ سوگ منائے گی آپ دیکھیں سدیش میں آپ نے کیا فرمایا لمراطن عورت کے لیے گویا کی سوگ کا جو مسئلہ ہے وہ عورت کے ساتھ خاص ہے مرد کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ جب امرا کا لفظ ہے تو اس کے اندر صرف عورتیں ہی شامل ہوں گی مردوں کو یہ حدیث شامل نہیں ہے لہذا عورت اپنے شوہر پر چار مہینہ دس دن سوگ منائے گی اللہ یہ کہ اگر وہ حمل سے ہے تو بچے کی ولادت ہی سے اس کا اس کی عدت ختم ہو جائے گی چاہے وہ دس دن کے بعد بچے کی ولادت ہو یا چند گھنٹوں کے بعد ہو یا چند مہینوں کے بعد ہو اس کی ولادت سے جو ہے ختم ہو جائے گی عدت لیکن اگر شوہر نہیں ہے کوئی اور ہے چاہے اس کا باپ ہو یا کوئی بھائی ہو یا کوئی بھی ہو تو تین دن سے زیادہ اس کے لیے شوق بنانا جائز نہیں ہے حرام ہے کہ تین دن سے زیادہ وہ شوق بنائے ایک دلیل یہ ہو گئی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگوں کی وفات ہوئی کچھ شہید ہوئے کچھ لوگوں کی وفات ہوئی لیکن آپ نے کسی کے لیے بھی شوق بنانے کا حکم نہیں دیا آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی تین بیٹے آپ کی تین بیٹیوں کی وفات ہوئی آپ کی دو بیویوں کی وفات ہوئی اس طریقے سے آپ کے چچا سید الشہدا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ستر صاحب کرام کو شہید کیا گیا اور بھی دیگر لوگوں کو شہید کیا گیا ان کی وفاتیں ہوئیں ایسے ہی آپ خلفائے راجدین کو لے لیجئے صحابہ کرام کو لے لیجئے ان کے اقربا اور اعزاء کی وفات ہوئی لیکن کسی بھی مرد کو آپ نے سوگ بنانے کا حکم نہیں دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوگ کا تعلق صرف اور صرف عورتوں سے ہے مردوں سے نہیں ہے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ تین دن تک سوگ ہوتا ہے یعنی مرد بھی تین دن تک سوگ بناتا ہے وہ تین دنوں تک وہ گوشت نہیں کھائے گا مچھلی نہیں کھائے گا خوشبو نہیں استعمال کرے گا اور اس طریقے سوگ بنائے گا تو میرے بھائی یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ نبی کی شریعت ہے اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے کو حلال کرنا چاہے اسے حلال کیا جسے حرام کرنا چاہے اسے حرام کیا لہذا مردوں کے اوپر سوگ بنانا حرام ہے کسی بھی حدیث کے اندر آپ نے مرد کو شوق کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی قرآن کریم کی آیات میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے بلکہ آیتیں تو اس بات پر گواہی بن ہیں شوق کا تعلق عورتوں سے ہے مردوں سے نہیں ہے لہذا یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے غلط ہے اور یہ بدعت اور حرام ہے ایسے آپ دیکھیے تیسری بات یہ ہے کہ صاحب کرام میں نے ایک ہی ساتھ بیان کر دیا اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا اور اللہ کے سر کے بعد خلفائے راجدین صاحب کرام ہیں ان کیا کی وفات ہوئی کسی نے بھی اپنے کسی بھی قریبی کفات پر سوگ نہیں منایا لہذا شوق کا تعلق صرف اور صرف عورتوں سے مردوں سے نہیں ہے ہمارے یہاں لوگ جھنڈوں کو الٹا کر دیتے ہیں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں اتنے دنوں تک شوق رہے گا کہیں کہیں کہیں مہینہ بھر شوق رہتا ہے چالیس دن رہتا ہے کہیں اور زیادہ رہتا ہے میرے بھائی یہ ساری چیزیں حرام ہیں غیر مسلموں کی تقلید کے اندر کی جاتی ہیں یہود و نصارہ کی تقلید میں اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا کسی کی بھی وفات پر سوگ بنانا یہ حرام و ناجائز ہے میں نے بتایا کہ کا تعلق عورتوں سے ہے عورت بنا سکتی ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی کی وفات وفات پر پر تین دن زیادہ زیادہ سے شوہر چار مہینہ دس دن یا اگر حمل سے ہے تو بچے کی ولادت تک اس کی بھی دلیلیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی جب تین دن گزر گئے تو تین دن گزر جانے کے بعد وہ منگائی زردی منگائی تیسرے دن اور اس کے بعد پھر کیا کیا اس کو لگایا اور کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ کسی بھی مومن عورت کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی پر سوگ منائے اس لیے میں اس لیے میں نے یہ زردی منائی اور اس طریقے سے میں رخسار وغیرہ پر انہوں نے اس کو لگایا یہ بتانے کے لیے کہ کسی کی بھی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا بالکل جائز نہیں ہے اس طریقے سے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے بھائی کی وفات ہو گئی تو انہوں نے بھی ایک خوشبو منگائی وہ خوشبو جو عورتوں کے لیے حلال ہوتی ہے عورتوں کی خوشبو میں بو نہیں ہوتی صرف رنگ ہوتا ہے تو انہوں نے وہ خوشبو منگائی اور اس طریقے سے انہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ممبر پر کہ لا تو امن و بلّہ اس میں بھی آپ نے دیکھی عورت کلب امرا کلب استعمال کیا کہ کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو تین دن سے زیادہ سوگ بنانا اس کے لیے جائز نہیں ہے ہاں اگر شوہر ہے تو چار مہینہ دس دن یہ بخاری کی روایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ عورت شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر تین دن زیادہ سے زیادہ سوگ بنا سکتی ہے اور یہ سوگ بنانا اس کے لیے جائز ہے واجب نہیں ہے شوہر کی وفات پر واجب ہے چار مہینہ دس دن سوگ بنانا لیکن کسی اور کی وفات پر سوگ بنانا واجب نہیں ہے صرف اور صرف جائز ہے وہ بھی تین دن تک اس طریقے سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ ان کے ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو انہوں نے بھی زرد رنگ کی یہ خوشبو منائی اور اس طریقے سے اس کو اپنے اوپر من لیا اور کہا کہ نوہی نہ اختر اللہ بزوجن کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم کسی کی بھی وفات پر سوگ بنائیں تین دن سے زیادہ ہاں شوہر پر یعنی شوہر پر تین دن سے زیادہ چار مہینہ دس دن تک سوگ ہے لیکن شوہر کے علاوہ جو بھی ہیں تین دن سے زیادہ سوگ بنانے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے منع یعنی حرام ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ بنائیں یہ بخاری کی روایت ہے تو یہ تمام حدیث ہیں اس بات پر دراز کرتی ہے کہ سوگ کا تعلق صرف اور صرف عورتوں سے ہے مرد کسی کی بھی وفات پر سوگ نہیں منا سکتا چاہے اس کی بیوی ہو اس کے ماں باپ ہوں یا کوئی بھی رشتے دار ہو اس پر سوگ بنانا ان کے لیے قطع جائز نہیں ہے مردوں کے لیے یہ حرام ہے شریعت کے اندر یہ بالکل حرام ہے علماء نے باقاعدہ حرمت کا فتویٰ دیا ہے علماء نے باقاعدہ اس کو حرام قرار دیا کہ سوگ کا تعلق مرد سے نہیں ہے مرد اگر سوگ بناتا ہے تو اس کے لیے حرام اور ناجائز ہے تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ سوگ مرد پر حرام ہے عورت سوگ منائے گی اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے اور اس طریقے سے رسم و رواج سے تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور رکھے عامر رب العالمین و صلی اللہ نبینا محمد و علیہ وس اجمعین و جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ